عبد الوہاب اور سفیان دونوں نے یحییٰ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی اور ان دونوں نے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصروفیت کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو نوے